اللهم صل على على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل كذلك جميع الانبياء والمرسلين وعلى وعلى الملائكه المقربين عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين حضرات علماء کرام اور میرے واجب الاحترام بھائیو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار یہ عمل ثابت ہے کہ مسجد نبوی میں تشریف لاتے کہیں پر کوئی دوست تلاوت کر رہے ہیں کہیں پر کوئی ساتھی اگر ذکر کر رہے ہیں اور کہیں پر کوئی چار دوست بیٹھ کر دینی مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دینی مسائل پر گفتگو کرنے والی مجلس کو ترجیح دیا کرتے تھے آپ کی اور میری یہ سعادت مندی ہے کہ آج آپ اور میں بھی دین کے حوالے سے ایک ایسی مجلس میں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کے خطیب اور میرے مخدوم حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب کو بہت جزائے خیر دیں جنہوں نے اس مختصر مجلس کا اہتمام کیا حضرت مولانا کے مشورہ کے ساتھ مجلس یہ جو دو تین مجالس ہیں چار ان کے لیے مختلف موضوعات طے کیے ہیں آج کی اس مجلس کا موضوع ہے حضرت سید عیسیٰ علیہ صلاۃ وسلام کی حیات طیبہ سے متعلق قرآن اور سنت کے حوالے سے گفتگو میرے بھائی میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی بیان کیے ہیں ان فرائض میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ کہبیلحم الزی اختلاف فی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے متعلق پہلی پہلی قومیں تشریف آوری سے پہلے قومیں جن مسائل میں الجھی ہوئی تھیں اختلافات کا شکار تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اب ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یہ قرآن نے حضور علیہ السلام کا فرض منصوبی بیان کیا ہے حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی شخصیت سے متعلق ہمیں اس پر چندہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں کہ سید عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی ایک قرآن شخصیت ہیں اللہ رب ایک ایسے آدمی ہیں اللہ رب العزت نے جن کا قرآن مجید میں بار بار تذکرہ فرمایا ہے یہ کوئی مجہول آدمی نہیں نامعروف آدمی نہیں یا نامعلوم شخصیت نہیں اور یہ بھی طے شدہ امر ہے اس میں کسی بھی عقیدے کے لوگوں کا اختلاف نہیں کہ یہ شخصیت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس دس سے پہلے آپ کی تشریف آوری سے پہلے گزری ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں آج بھی اس کی گواہی دنیا دینے کے لیے تیار ہے کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے متعلق دو قومیں تھیں ایک ان کے عقیدت مندوں کی ایک مخالفین کی عقیدت مند اس حد تک عقیدت میں آگے چلے گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو الہ بنانا شروع کر دیا خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور جو آپ کے مخالفین تھے وہ آپ کے قتل کے درپے ہوئے آپ کے حسب اور نصب پر انہوں نے اعتراضات کیے میرے واجب الحترام بھائیوں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شیخ لائے اور آپ نے اعلان نبوت کیا اس وقت مکہ مکرمہ میں مشرقین تھے نجران میں نصارا تھے اور مدینہ کے اندر یہود تھے ان تینوں قوموں کے ہم عقائد کو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے ان کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کیا اعلانات کیے اس زمین میں ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ ان کی جو چیزیں صحیح تھیں رحمت عالم نے قرآن مجید نے ان کو اور زیادہ منقع کر کے قابل عمل ہونے پر مہر لگائی اور جو چیزیں غلط تھیں ان کی تردید کی اس پر میں آپ دوستوں کا زیادہ وقت نہیں لیتا چند مثالیں عرض کیے دیتا ہوں مشرقین مکہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے یہ عمل صحیح تھا اسلام نے اس کو برقرار رکھا مشرقین مکہ بیت اللہ شریف کے زائرین حضرات کو پانی پلاتے تھے جسے شکایت الحاج کہا جاتا ہے اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہاں وہ کبھی کبھی غلوب میں آ کر کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے یہ بات بےحدہ تھی اسلام نے قرآن نے شریعت نے اس کی اس کو ممنوع کرا دیا وہ بتوں انہوں نے بتوں کو بیت اللہ میں سجایا ہوا تھا اسلام نے قرآن نے اس کی مخالفت کی میرے واجب الحترام بھائیوں اب ہم آتے ہیں عیسائی حضرات کی طرف مسیحی دوستوں کی طرف کہ ان کے عقیدے کیا تھے ایک ان کا عقیدہ تھا کہ وہ تسلیس کے قائل تھے قرآن نے کہا لقد کا فر الضی ایک و حضرات کا عقیدہ تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں قرآن مجید نے اس کی دو دو وجہ سے ترتیب کی ایک تو یہ کہا کہا کہ زمین و آسمان پھٹ پڑے اس الزام سے کہ وہ اللہ تعالی کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہا کہ کل ہو اللہ عہد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یق الح کف و نحد کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے جھنجھٹو سے پاک ہیں مسیحی حضرات کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاط وسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر کیسے اٹھایا گیا اس کی ابتدائی صورت میں تو آج بھی مسیحی حضرات کا اختلاف موجود ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا لیکن زخمی ہو گئے اتار لیا وہ سمجھے کہ مردہ ہیں اتار لیا گیا قبر میں رہے تین دن کے بعد زندہ ہو کر آسمان پر گئے بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کی موت واقع ہو گئی تھی دوبارہ اللہ نے زندہ کیا اور پھر آسمانوں پر بھیجا لیکن نتیجہ کے اعتبار سے سبھی مسیح حضرات کا اس بات پر اتفاق ہے ایک فرد کو اس سے اختلاف نہیں مسیح حضرات میں سے کہ اس وقت حضرت اب کتابوں کی روح سے کہ اس وقت حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا جب یہ بات طے ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرآن شخصیت ہیں جب یہ بات طے ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرے ہیں جب یہ بات طے ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی بنتا ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے قومیں جن مسائل میں اختلاف کا شکار تھیں رحمت عالم آ کر ان کے لیے سوائے سبیل کو سرات مستقیم کو قائم کریں جب یہ مسئلہ موجود ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی حیات کا کہ وہ زندہ ہیں آسمانوں پر اور اس کے مقابلہ میں دوسرا فریق جسے یہودی کہتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ انا قتل نل مسیح سب نمر رسول اللہ وہ بڑے یقین کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو قتل کر ڈالا دوسرا فریق کہتا ہے کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام زندہ ہیں آسمانوں پر ہیں اب یہ دونوں فریق یہود ہوں یا نصارہ رحمت عالم سے پہلے کے طبقے ہیں دونوں میں اختلاف ہے اور قرآن کہتا ہے کہ رحمت عالم کا فرض منصبی ہے کہ آپ کی تشریف آوری کے وقت جو اختلافات ہیں آپ ان کو ختم کریں تو آئیے ہم قرآن اور سنت کے دروازے پر چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا رحمت عالم نے اپنے اس فرض منصبی کو ادا کیا یا نہیں کوئی مسلمان بھی نہیں کا تصور تو نہیں کر سکتا تو یقیناً ادا کیا تو وہ ادا کیا ادا کیا تو اس کی کیا صورت تھی سو میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ اسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ قرآن مجید اول سے آخر تک آپ کھنگال لیں مسئلہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا یا نہیں اس مسئلے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر جاتے تو بھی دیکھیں نبی جو کام کرنے کا حکم دے وہ بھی شریعت نبی کے سامنے جو کام ہو نبی اس پر چپ رہے وہ بھی شریعت اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام آسمانوں پر اٹھائے گئے اور آپ اس پر خوش خاموش رہ جاتے تردید نہ کرتے تو یہ بھی دلیل تھی اس بات کی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ان کا رفع سما کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ چپ رہنا تو درکنار قرآن بھی بولا پیغمبر اسلام بھی بولے اور انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ بر رفا اللہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا گیا میرے واجب الحترام بھائیوں میں بہت ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ اب ہم قرآن مجید کی یہ سورہ چھٹا پارہ ہے سورہ کی یہ آیات مبارکہ ہیں ایک سو ستاون سے لے کر ایک سو انسٹھ تک تین آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیات مبارکہ میں پہلا بات تو یہ کہی گئی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو یہودی یہ کہتے تھے ان کے قول کو نقل کیا گیا قول ہم انا قتل نل مسیح عیصب مریم رسول اللہ کہ وہ یہ کہتے تھے بڑے یقین کے ساتھ کہ تحقیق ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے جو اللہ کے رسول تھے ان کو قتل کیا میرے واجب الحترام بھائی ذرا تھوڑا سا پیچھے جائیں قرآن مجید میں تو اس میں یہ ہے کہ فب ما نقز میسا قم و قفرم بیا اللہ پہلی آیات یہ ہے اور آگے ہے و قتل حم آگے ہے و ہم و اس رقو میں یہودیوں کے ملعون ہونے کے اسباب کو بیان کیا جا رہا ہے اور ان کے ملون ہونے کے اسباب کی قرآن مجید نے دو طرح پر تقسیم کی ہے کہ بعض ان کے اقوال تھے بعض ان کے افعال تھے بعض وہ باتیں بناتے تھے کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا بب قول اللہ مریم بہتانہ نظیمہ وکولم آگے پیچھے ہے کہ فبما نقزہم بعض ان کے افعال ذکر کیے بعض ان کے اقوال ذکر کیے یہاں پر قرآن مجید وقول منا قتلنا کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا اگر واقعہ میں انہوں نے قتل کیا ہوتا تو قرآن قول میں ان کا ذکر نہ کرتا اقوال میں نہ لاتا اس کو افعال میں لاتا بقول ہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ فیل قتل سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام پر سرے سے واقع نہیں ہوا اچھا بھائی اگر وہ واقع نہیں ہوا تو پھر ہوا کیا قرآن مجید نے جس زور کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ انا قتل نہ یہ دو ضمیریں لائیں آگے عیسیٰ علیہ السلام کا نام عیسیٰ علیہ السلام کا لقب پھر ان کا نام پھر ان کی بلدیت پھر ان کا ان کا مقام اور منصب یہ اتنی جو ہے وہ اپنا اتنی شرائط کے ساتھ اور اتنی تاکیدوں کے ساتھ وہ کہتے تھے انا قتل نل مسیح صبر مریم رسول اللہ رب کریم کے کرم کے قربان جائیں کہ جتنی شدت کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالی نے ان کے اس کی نقل کی اس کی تردید کی فرمایا وما کا ہو وما سلبو ہو کہ نہ انہوں نے سید نہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو قتل کیا نہ سید نہ عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو انہوں نے پھانسی پر چڑھایا بھائی ایک قتل تو فیل حصی ہے ایک آدمی کو قتل کرے سامنے تڑپا ہوا نظر آتا ہے تو یہ مانوی چیز تو ہے نہیں کہ یہ رومانوی چیز تو ہے نہیں نہ مانوی نہ رومانوی تو جب وہ مسیح قتل نہیں ہوئے تو وہ یہ کیوں کہتے تھے کہ ہم نے مسیح کو قتل کیا دوستو آگے قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ولاکن کے ساتھ کہ الحم وہ وہ ان پر حالت مستبح کر دی گئی وہ شبہ میں ڈال دیے گئے کیا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو قتل کرنے کے لیے جس وقت وہ اکٹھے ہوئے جس مکان میں سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام محصور تھے اس کا گھیرا کیا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو کا دروازہ کھلوانے کے لیے ایک آدمی کی خدمات لی گئی اسے یہودا سروتی کہتے ہیں اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اس کے ذمہ پروگرام یہ تھا کہ آپ کی آواز مانوس ہے جب آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے سیدنا مسیح علیہ السلام آپ کی آواز سن کر دروازہ کھول دیں گے ہم ہم دروازہ کھلتے ہی جو ہے اس پر پل پڑیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آنن فانن قتل کر دیں گے اب یہ جس وقت وہاں پر گئے دروازہ کھلا ان دروازہ کھلنے کے ساتھ جو ہی داخل ہوئے یہ شخص داخل ہوا حق تعالی نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ کے بچاؤ کے دو انتظام کیے ایک یہ کہ ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا سیدنا جبریل امین کو بھیج کر اور دوسرا اہتمام یہ کیا کہ یہ جو آدمی آیا تھا سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹا کے دروازہ کھلوایا تھا اس آدمی پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شبیر ڈال دی گئی جس کو قرآن بیان کر رہا ہے ولاکن شب الحمد اب آپ حضرات کے لیے اور میرے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی پر آنن فانن کسی کی شبی ڈال دی جائے یہ کیسے ممکن ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج کل پلاسٹک سرجری کے عمل نے بہت سارے دشمنوں کے جو اعتراضات تھے اس کا جواب مہیا کر دیا ہے قرآن اور سنت کے حوالے سے تو ہمارے لیے کوئی اشکال نہیں قرآن مجید کی نس قطعی ہے کہ حضرت سیدنا موسا علیہ السلاۃ وسلام جس وقت گئے فرعون کے مقابلہ میں تو فرعون کے جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی رسیاں وسیع ڈالیں تو ان کے مقابلہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے سید موسا علیہ السلام سے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے انہوں نے عرض کی حضرت یہ لکڑی کی چوٹی فرمایا اسے ڈالیں تو سوٹی کے ڈالتے ہی اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ بنا دیا جو خدا ایک لکڑی کو آنے واحد میں اس کی شکل تبدیل کر کے لکڑی سے اسے زندہ سانپ بنا سکتے ہیں اگر اس خدا نے صرف شبی کو تبدیل کر دیا تو اس کے اندر مسلمانوں کے لیے کوئی اشکال نہیں اب سوال یہ باقی رہ جاتا ہے یہاں پر ہمارے دوست اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ اس آدمی پر شبی کیوں ڈالی گئی اب میں یہاں پر ایک وضاحت عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے یہ تاریخ کا موضوع ہے کہ وہ آدمی کون تھا مخالف تھا یا موافق قرآن نے اتنی بات کہی کہ وہ قتل نہیں ہوئے سوال پیدا ہوا کہ قتل نہیں ہوئے تو انہوں نے کیوں کہا تھا انا قتل نہ اس کا قرآن نے جواب دیا بلا شبہ شبیال کہ ان کو شبہ ڈال دیا گیا وہ کون تھا پھر جو قتل ہوا اب اس کے لیے ہماری تفسیر کے اندر دو رائے ہیں اور یہ دو رائے کا ہونا ہمارے ہمارے مفسرین حضرات کی کمال دیانت کی دلیل ہے اس لیے کہ قرآن نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تو لا محالہ ہمیں سابقہ کتابوں کو دیکھنا ہوگا جب ہم سابقہ کتابوں کو دیکھتے ہیں تو جو عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں کی لکھی ہوئی ہیں یا ان کی طرح منسوب ہیں وہ ان میں دو اقوال پائے جاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا بعض کہتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلط وسلام کا ہواری تھا دونوں طرح کی روایتیں ہیں تو ہمارے مفسرین نے دونوں روایتوں کو لے لیا کسی نے کسی کو پسند کیا کسی نے کسی کو تو یہ تفسیر میں اختلاف نہیں آئے یہ مفسرین کی کمال دیانت کا عالم ہے اب آپ حضرات دیکھیں کہ وہ آدمی کون تھا سو میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی درخواست کے عرض کرتا ہوں کہ وہ جو آدمی تھا جن لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا حواری تھا تو اس کے متعلق روایتیں موجود ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے آسمانوں پر جانے سے پہلے میں یہ اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی ذات میں سے وہ واحد شخصیت ہے جس نے ساری زندگی گھنے سائے میں آرام نہیں کیا جس شخص نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا کوئی باریک کپڑا نہیں پہنا ٹاٹ کے کپڑے پہن کر چلتے تھے جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا مکان سر چھپانے کے لیے مکان نہیں بنایا جس شخص نے ساری زندگی جو ہے وہ اپنا شادی نہیں کی یہ یہ اللہ رب العزت کے اتنے اتنے مقبول ترین بندوں میں سے تھے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ وسلام اور اتنے مظلوم نبی کہ جب پیدا ہوئے تو بھی دشمنوں نے ان پر اعتراض کیا جب جوان ہوئے تو ان کے قتل کے در پے ہوئے حق تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا تو جو ان کے ماننے والے تھے انہوں نے بھی اس کے ان کے غلوب کیا اور اس حد تک کہ جس پیغام توحید کو وہ لے کر آئے تھے انہوں نے اس کو مس کرنا شروع کر دیا اور دشمنوں نے دشمنوں نے تو یہاں تک الزام لگایا کہ ان کی والدہ کے متعلق بھی بہت ہی نازیبا کلمات کہے یہ اللہ تعالی بہت ہی جزائے خیر دے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن مجید کو کہ ساری مسیحی امت مل کر بھی قیامت کی صبح تک قرآن کا اور پیغمبر اسلام کا یہ احسان نہیں اتار سکتی کہ پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریح لائے تو آپ نے سیدنا مسیح علیہ السلاۃ وسلام کی ذات ایک دس پر ہونے والے ایک ایک اعتراض کو دھویا صفائی کے وکیل کی طرح میدان کے اندر کھڑے ہو کر اس کے جوابات دیے انہوں نے کہا میں مریم کے متعلق اعتراض کیا اللہ لا کے حاضہ یہ بچہ آپ کہاں سے لائیں ماں کان ابو کے و ماں کانا تم کے بغیا تیرے ماں باپ تو ایسے نہ تھے یہ تو کہاں سے لائی قرآن مجید نے اس کو بیان کیا کہ جس وقت ان پر یہ اعتراض ہوا تو رب کریم نے پہلے مئی مریم کو کہہ دیا تھا کہ یہ اعتراض ہوگا اور وہ تو ڈر کے مارے کہہ رہی ہیں کہ کن تو یا متو قبل حاضا وہ کن تو نسیم کہ میں آج کے اس دن سے پہلے ہی مر گئی ہوتی میرا نام و تذکرہ تک نہ ہوتا کہ میں شادی ہوئی نہیں بغیر شادی کے بچہ لے کر جاؤں گی قوم کے پاس تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے مئی مریم کو کہا کہ مریم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس بچے کو لے کر جائیں اعتراض دشمن کریں گے صفائی کا انتظام ہم کریں گے آپ اطمینان رکھیں جواب ہوگا چنانچہ یہ گئے تو انہوں نے مئی مریم سے پوچھا کہ یہ بچہ لا کے حاضا وہ جواب میں کہتی ہیں کہ میں نے تو آج کے دن روزہ رکھا ہے فلاں کل مل یوم سیاح میں نے تو کسی سے گفتگو نہیں کرنی انہوں نے کہا خوب ایک بغیر شادی کے بچہ لائیں دوسرا ہم پوچھتے ہیں یہ کیا تو صفائی میں کہتے ہیں میں نے بولنا ہی نہیں انہوں نے انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا سید علیہ السلاۃ وسلام کی طرف رب کریم کے کرم کو دیکھیں کہ بولنے کے چھوٹا معصوم بچہ جو عموماً بولنے کی مدت نہیں اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بلوایا انی عبداللہ اللہ میری ماں کے اوپر الزام لگانے والوں میں تو اللہ رب العزت کا بندہ ہوں اللہ کی آیات میں سے ہوں اللہ کا کلمہ ہوں ان کی نشانیوں میں سے ہوں اور یہ کہ اس کا جواب ہو گیا میرے واجب الحترام بھائیوں مجید نے اس مئی مریم کے متعلق الزام لگانے والوں کو ایک ہی جواب دیا اور وہ اس کے علاوہ ہے وکان ام صدیقہ کہ ان کی مریم جو ہے وہ بہت ہی پاک دامن سچی کھری عورت تھی تو یہ اسلام اور پیغمبر اسلام کا چلتے ہوئے میرے لیے بہت مشکل پیدا ہو رہی ہے کہ جو بحثیں بہت زیادہ اس کی وقت کی تقاضی ہیں میں نے اسے سمیٹنا ہے ایک آگے چل کر ایک ایسا ایک ایسا میدان آ جاتا ہے ایک ایسا چوک آ جاتا ہے کہ جہاں پر یہودی اور قادیانی دوست اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ کیا کہ یہودیوں نے بھی مئی مریم پر بہتان لگائے تھے اور مجھے بہت ہی دکھ کے ساتھ کہنا پڑا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اور الزام بھی اس حد تک کہ اس نے اپنی کتاب کتاب کا نام ہے انجام آتم اس کا زمیمہ اس کا صفحہ گیارہ کے حاشیہ پر لکھا زمیمہ انجام آتم کے صفحہ گیارہ پر مرزا غلام احمد نے لکھا کہ مسیح علیہ السلام کی تین نانیے اور دادیے زنا کار اور قصبی عورتیں تھیں تو جو کچھ جو کچھ یہودی کہتے تھے وہی اس شخص نے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ کہ ان کے پو اپنے الزام کی لپیٹ میں ان کے پورے خاندان کو لے لیا اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس لفظ پر بھی غلام محمد کی عبارت پر بھی توجہ کریں کہ اس انسان نے یہ جو کہا کہ ان کی نانی اور دادی آپ حضرات جانتے ہیں کہ دادی اس آدمی کی ہوتی ہے جس کا دادا ہو دادا اس آدمی کا ہوتا ہے جس کا باپ ہو تو یہ جو دادیوں کا ذکر کر رہا ہے کہنا یہ چاہتا ہے کہ مسیح بغیر باپ کے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے یعنی ایک تیر کے ساتھ شکار کرتا ہے خیر یہ میرا موضوع نہیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ شخص اس کے متعلق یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے ہماریوں کی دعوت کی اور ان سے پوچھا ان کو کہا کہ تم میں سے کون آدمی ہے جو آج میری جگہ پر پھانسی پائے اور کل قیامت کے دن میرا رفیق بنے تو ایک آدمی کھڑا ہوا آپ نے اسے فرمایا بیٹھ جا دوسری دفعہ یہی اعلان کیا تو وہی کھڑا ہوا آپ نے فرمایا بیٹھ جا تیسری دفعہ اعلان کیا تو پھر وہی آدمی کھڑا ہوا آپ نے اسے فرمایا بہت اچھا تو اس آدمی پر مسیح علیہ السلاۃ وسلام کی شبیر ڈالی گئی یہ آپ کا مخلص آباری تھا ایک اہل کتاب کی روایات یہ ہے اور ایک اسی کے حوالے سے ہمارے محدثین حضرات نے اور مفسرین نے بھی لیا اور بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ نہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کا دشمن تھا وہ آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا پیس جو ہے وہ ٹکوں کے اوپر بک گیا تھا سمجھوتا ہو گیا تھا وہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا تھا کہ میں جاتا ہوں دروازہ کھلاتا ہوں تم آؤ تو مسیح علیہ السلام پر حملہ کر دو تو اس آدمی پر شبیر ڈالی گئی میں نے یہ تفصیل اس لیے کی کہ یہاں پر قادیانی دوست ایک اعتراض کرتے ہیں اور وہ اعتراض یہ کہ مسیح کی جگہ اگر کوئی اور آدمی قتل ہوا تو یہ تو ظلم ہے میں اس ظلم کا جواب سمجھانے کے لیے یہ دو چیزیں لانا چاہتا تھا کہ اگر تو وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کا تھا دشمن جیسا کہ مخالفین کی کتابوں میں آتا ہے تب تو وہ مسیح کو قتل کرانے کے لیے گیا تھا اللہ رب العزت نے اس کا کام تمام کر دیا جو کنواں مسیح کے علیہ السلام کے لیے کھودنا چاہتا تھا وہ اس کنویں کے اندر خود گرا اور وہ اگر مسیح علیہ السلاۃ وسلام کا ہواری تھا تو وہ مسیح علیہ السلاۃ وسلام کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو اس نے دو پر لگایا تو اپنے نبی کی جان بچانے والا یہ سعادت مند ہوتا ہے نہ کہ اعتراض کے لائق تو دونوں صورتوں میں قادیانی حضرات کا یہاں پر اعتراض چلتا نہیں تیسرا انہوں نے کہا کہ وہ اچانک کیسے ہو گئے تو اس کی اچانک چھبی کیسے ڈال دی گئی تو اس کا میں نے آپ حضرات کی خدمت کے اندر ذکر کیا قرآن کے نس قطعی کے ساتھ وہ سید ابو صاحب السلام کی چھڑی کا حوالہ دے کے کہ یہ تو بات کوئی بعید نہیں ہے اب آتے ہیں ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کی طرف دیکھیے قرآن مجید نے کہا وما ماں کا تلو ہو وما سلبو ہو یہ قتل کا اور سلب کا فیل جو ہے ہمارے آپ حضرات اہل علم ہیں کہ جیسے ہم ایک جملہ بولیں ما ذرا ہو تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے تھوڑا تھوڑا مارا پورا نہیں مارا بلکہ اس سے ضرب مطلق کی نفی مراد ہوتی ہے یہاں پر بھی وما قاتل میں قتل مطلق کی نفی ہے وما سالبوہ میں سلب مطلق کی نفی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام پر سرے سے فیل قتل واقع ہی نہیں ہوا وہ قتل کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے اس سے اللہ رب العزت بچانے کے پروگرام بنا رہے تھے قرآن نے اس کو بھی بیان کر کے کہا کہ ماکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین ایک خفیہ تدبیر مسیح کے متعلق دشمنوں نے کی ایک خفیہ تدبیر مسیح کے متعلق رب کریم نے کی دشمن کی تدبیر تھی مسیح کو پکڑنے کی رب کی تدبیر تھی مسیح کو بچانے کی دشمن مسیح کو پھانسی پہ لٹکانا چاہتے تھے اور اللہ مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانا چاہتے تھے قرآن نے کہا کہ واللہ خیر الما اللہ رب العزت کی تدبیر کامیاب رہی اور دشمن کی ساری تدبیریں خاک میں مل گئی یہاں پر کہا گیا وما کا تلو ہو وما سلبو ہو کہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ پھانسی پر ولاکن شبہ الحم ان الدین اختلفی لفی شکم بی من علم التباظن آگے قرآن نے پھر کہا وما قتل ہو یقیناً جس زور کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے انا قتلنا قرآن نے کہا وما قتل ہو یقیناً اب اگر وہ قتل بھی نہیں ہوئے پھانسی پر بھی نہیں دیے گئے تو ہوا کیا قرآن نے اس کو بیان کر کے کہا بر رافا اللہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا یہ جو الہ کا لفظ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا یہ آپ حضرات کی بہت زیادہ توجہ کا مستحق ہے ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں اللہ رب العزت نے کسی چیز کے متعلق کہا کہ یہ چیز میری طرف اٹھائی گئی تو جہت سے مراد اس وقت آسمان ہوتی ہے جیسے ہے الہ یا سعد القلم کہ اللہ کی طرف نیک اعمال اٹھائے جاتے ہیں یعنی آسمانوں پر اٹھائے جاتے ہیں قرآن مجید میں ہے امن تم منفی سمائے کم العرض کیا بے خوف ہو تم اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے تو اس سے مراد کون ہے اللہ جب کہا جائے گا کسی چیز کا کہ فلاں چیز کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو اس سے مراد آسمان ہوگا کہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہ یہ قرآن مجید کا منشا ہے ہمارے جو فریق مخالف ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو اللہ نے اٹھایا ہم نے ان سے سوال کیا کہ کس طرف اٹھایا انہوں نے کہا آسمان کی طرف میں نے کہا کہ پھر آسمان کا لفظ اختلافی چیز نہ ہوا آپ کے نزدیک بھی جو چیز اٹھائی گئی آسمان کی طرف اٹھائی گئی ہمارے نزدیک بھی جو چیز اٹھائی گئی آسمان کی طرف اٹھائی گئی جہت رفع میں اختلاف نہ ہوا مرفوع میں اختلاف ہوا کہ وہ چیز اٹھائی کیا گئی تھی وہ کہتے ہیں روح اٹھائی گئی ہم نے کہا کہ اپنا جسم اٹھایا گیا اب روح اٹھائی گئی یا جسم اس کا قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں یہ بات تو طے ہے کہ جو چیز اٹھائی گئی آسمان کی طرف اٹھائی گئی اور میرے واجب الحتراب آگے آ جائے گی فرمایا کہ بر رفا اللہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھایا اب میں آپ دوستوں کی یعنی آسمان کی طرف اب میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جسم کو اٹھایا یا روح کو اس پر توجہ کریں ایک ہے لفظ بما کا طلوع دوسرا ہے بما سالبو تیسرا ہے ماں کا طلوع یقیناً چوتھی ضمیر ہے بر رفا اللہ کہ نہ انہوں نے اس کو قتل کیا نہ ان کو پھانسی پر چڑھایا نہ یقیناً اس کو قتل کیا بلکہ اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھایا یہ تین ضمیریں ساری دنیا کے لوگوں کا یقین ہے اس بات پر کہ تین ضمیریں حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجے ہیں جو مجموعہ ہیں روح اور جسم کا اس لیے کہ فیل قتل کبھی روح پر واقع نہیں ہوا کرتا فیل قتل کبھی روح پر واقع آج تک کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کی روح کو قتل کر دیا گیا فیل قتل ہمارا ہمیشہ جسم پر واقع ہوا کرتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ جس جسم مسیح کو وہ قتل نہیں کر سکے جس جسم مسیح کو وہ پھانسی نہیں دے سکے جس جسم مسیح کو یقیناً انہوں نے قتل نہیں کیا اسی جسم مسیح کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف اٹھایا اب یہ مسئلہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا آگے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ ہے وقان اللہ عزیز حکیمہ کہ اللہ تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں بڑی حکمتوں والے اس پر بھی آپ حضرات توجہ کریں ایک چیز ہوتی ہے کثیف ایک چیز ہوتی ہے خفیف آپ حضرات جانیں گے کہ ہر وہ چیز ہر ہر وہ چیز جس کے اندر بھاری پن ہوگا اس کا مرکز یہ دنیا ہے ہر وہ چیز جو لطیف ہوگی اس کا مرکز اوپر ہے اس کو آپ حضرات یوں سمجھیں کہ آپ حضرات مثال کے طور پر ہوا اس کا یہ لطیف چیز ہے اس کا مرکز اوپر ہے آپ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں بڑا طاقت والا ہوں کیسے کہ میں نے ہوا کو گیند میں بند کیا اور گیند کو سو فٹ پانی کے نیچے میں لے گیا میں بڑی طاقت والا ہوں اس کا کام واقع بڑی حکمت کا ہے کہ گیند جس کے اندر ہوا ہو وہ گیند کو پانی کے اوپر رہنا چاہیے اس ہوا کو جس کو اوپر رہنا چاہیے اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے وہ نیچے لے گیا واقع یہ طاقت کا کام ہے دوسرا آدمی کہتا ہے جی جناب میرے کمال کو دیکھو کہ میں نے وہیں سو فٹ نیچے پانی میں گیند کا منہ کھولا تو وہ ہوا کو اوپر بھیج دیا وہ پانی کو چیرتی ہوئی اوپر آ گئی بھائی تیرا کوئی کمال نہیں اس لیے کہ یہ لطیف چیز تھی لطیف چیز کا مرکز اوپر ہوتا ہے اس نے خود بخود اوپر آنا تھا سو فٹ نہیں دس ہزار فٹ بھی نیچے لے جا کر اگر تم اس ہوا کو چھوڑتے تو اس نے پانی کو چیر کر بہرانا تھا اس لیے کہ اس کا مرکز ہی اوپر تھا دوسرا آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ جناب میرے کمال کو دیکھو کہ نیچے اینٹ پڑی تھی میں نے اس کو اوپر پھینکا تو ساتویں منزل پر ایک منزل کی جو چھت ہے اس کے اوپر اینٹ جا پڑی میں بڑی طاقت والا اس کی واقعات کمال ہے کہ ایک اینٹ جو کثیر چیز تھی جس نے یہاں پر رہنا تھا اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اس نے اوپر بھیجا یہ کمال ہے تیسرا آدمی کہتا ہے کہ جناب میرے کمال کو دیکھو کہ میں نے جو ہے اینٹ کو ساتویں منزل سے نیچے پھینک دیا میاں ساتویں منزل سے ایک اینٹ نہیں دس ہزار ٹن بھی اگر تم جو ہے وہ کسی جیک کے ذریعے اس کو نیچے پھینکتے تو اس نے تو نیچے آنا تھا اس لیے کہ اس کا مرکز نیچے ہے قرآن کہتا ہے وقان اللہ عزیزہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں اگر روح کو لے کر گئے تو روح نے تو اپنے مرکز کی طرف خود بخود جانا تھا اللہ کی طاقت کے یہاں ذکر کا کیا کمال ہے فرمایا مکان اللہ عزیزہ کہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں وہ جو جسم مسیح جو جس کا تقاضا تھا کہ اس نے یہاں پر رہنا تھا اس کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اللہ لے جا رہے ہیں فرمایا وکان اللہ عزیزہ کہ میں بڑی طاقت والا ہوں کہ اس جسم مسیح کو اس کے مرکز سے جدا کر کے اوپر لے جا رہا ہوں یہ عزیزہ کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے آگے کیوں لے کر گئے فرمایا حکیمہ یہ تو میری حکمت کی باتیں ہیں تم کون ہو اس میں مداخلت کرنے والے آگے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر گئے تو وہاں پر رہیں گے فرمایا نہیں وہ امن حل الکتاب لالج ونبی قبل ہی ایک ایسا وقت آئے گا کہ سید الص علیہ السلاۃ وسلام اس دنیا پر واپس آئیں گے اور اس وقت اہل کتاب میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لائے ان کی موت سے پہلے وہ سارے اس وقت کے اہل کتاب سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی شاہی ہوگی اب اسی ان آیات یہ نقش قطعی ہیں آیات مبارکہ سید علیہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کے رفع کے لیے اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں بہت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اور بھی آیات ہیں جیسے کہا گیا کہ یا عیسیٰ انی متوفی کا و کا لیا و متحر کا من نہ قفر ہُو و جازینتبھوک الزین قفھر ہوں یہاں پر مسیح علیہ السلاۃ وسلام جس ماحول کے اندر تھے کہ ان لوگوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا اس وقت اللہ تعالی نے سید علیہ علیہسلا وسلام کے ساتھ چار وعدے کیے ان چاروں وادوں کا قرآن کے اندر ذکر ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافیو کا لیا و متحر کا و جائل الزین تب کا کب کہ میں آپ کو اپنے قبضے میں لوں گا آپ کا رفع کروں گا یا اللہ میرے جانے کے بعد میرے کیوں لے جائیں گے وہ متحر کا من کفر ان کفار سے آپ کو پاک کروں گا آپ کے قریب ان کو نہیں آنے دوں گا میرے جانے کے بعد میرے ہواریوں کا کیا بنے گا فرمایا بجائے اللہ کا بھوک الزین کفر یہاں پر جو ہے یہ متوفی کا لفظ اس کو ہم کسی لمبی چوڑی بحث میں لے جانے کے بجائے ہم چلتے ہیں حضرت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر جنی قادیانی بھی صدی کا مجدد مانتے ہیں حضرت علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توفی اتوفی جن سن تہ تہ انواع کہ توفی ایک جنس ہے اس کے کئی انواع ہیں بعض توفی نیند کے ساتھ بھی ہوتی ہے نیند اللہ یا توفل انفسا ہی نہ ولتی لم تمت ہی منامحا کہ اللہ تعالیٰ نیند کے وقت بھی انسان کو پورا پورا اپنے قبضے میں لے لیتا ہے کہ بے سد انسان پڑا ہے یہ اب رب کریم کی رحمت کے سہارے اللہ تعالیٰ یہ آدمی اب اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے نیند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے توفی رفا کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور توفی کبھی موت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اب اگر ایک جگہ پر توفی موت کے معنی میں آیا ہے اور کوئی لال بجکڑ آدمی اس ایک موت کے معنی کو لے کر ہر جگہ اس کا معنی موت کرنے لگ جائے تو کبھی بھی کبھی بھی یہ اپنا ترجمہ صحیح نہیں بیٹھے گا اور اگر دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کرنے والے حضرات کا موقع یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے حقیقی معنی کو لاتے ہیں اگر حقیقی معنی نہ ہو سکتے پھر مجازی معنی کو لیا جاتا ہے اور مجازی معنی وہاں پر لیا جاتا ہے جہاں حقیقی معنی لینا متاثر ہو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اب ہمیں اہل لغت کے دروازے پر جانا پڑے گا ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اس توفی کا حقیقی معنی کیا ہے سو ہم نے لغت کے دروازے پہ گئے تو سارے اہل لغت یک زبان ہو کر بول پڑے کہ توفی کا معنی ہے اخذ واف کسی چیز کو پورا پورا اپنے قبضے میں لینا جیسے ہے اوف المکیال کے تم جو ہے وہ اپنا ناپ تول پوری کیا کرو اوفو بلاحت تم وعدہ پورا کیا کرو یہ اس کا معنی ہے پورا پورا کسی چیز کو اپنے اپنے قبضے میں لینا میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے گھیرا ہوا ہے مسیح علیہ السلام کو وہ پکڑنا چاہتے ہیں مسیح کو اور قتل کرنا چاہتے ہیں مسیح کو اس وقت اللہ مسیح علیہ السلام سے وعدہ کر رہے ہیں ہمیشہ ماحول کو ترجمے کرنے میں بڑا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے یہاں یہ آپ کے خطیب صاحب کا دفتر ہے میں باہر سے آیا میں دروازہ کھول کے پوچھتا ہوں کہ ہمارے خطیب صاحب کہاں ہیں دفتر خطیب صاحب کا مسند ان کی دروازہ ان کا سائن بورڈ ان کا نام پلیٹ ان کا اور میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں میں نے آ کر یہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ خطیب صاحب کہاں ہیں وہ کہتے ہیں جی انتظار کریں ہمارا شیر ابھی آتا ہے اب یہ جو شیر لفظ انہوں نے بولا اس سے مراد وہ اپنا پنجے مارنے والا ناخنوں والا چیر پھاڑ کرنے والا آدمی مراد نہیں یہ سارے کرینے بتا رہے ہیں میرا آنا پوچھنا ان کا مسلط کا خالی ہونا اور میرا سوال کرنا اس کے جواب میں ان کا کہنا کہ ہمارا شیر آ رہا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس سے مراد ایک بہادر آدمی ہے یا اپنے خطیب صاحب کو شیر کہہ رہے ہیں اب اس ماحول کو دیکھیں کہ اس ماحول میں حقیقی معنی چلنا چاہیے یا مجازی میرے بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ سیدنا مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے در پے ہوئے اس وقت اللہ نے مسیح علیہ السلام کی تسلی کے لیے فرمایا بے فکر رہے آپ پورے کے پورے ہمارے قبضے میں ہیں ہماری رب ہماری رحمت کا سایہ آپ کے ارد گرد ہے آپ ہمارے قبضے میں ہیں یا اللہ اس قبضے کی شکل میں آپ کے قبضے میں ہم آپ کو پورا پورا لیں گے آپ کا رفا کریں گے ایسا کریں گے کہ دشمن دیکھتے ہی رہ جائیں گے یا اللہ یہ کیوں متحروں کا من اللہ دین میں ان کے ناپاک ارادوں سے تمہیں پاک کرنے والا ہوں یا اللہ میں تو چلا گیا میرے جو ساتھی ہیں ان کا کیا بنے گا فرمایا وجا کا فوق اللہ کا فرو آپ کو بھی اٹھاتا ہوں ان کو بھی غلبہ دوں گا اور یہ آپ اطمینان رکھیں یہ متوفی کا لفظ یہ جتنا ترجمہ کیا ہے یہ میں نے علامہ فخر الدین راضی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کیا ہے اور ایک بات یہاں پر کہنی کہنی بے جا نہیں ہوگی کہ قادیانی دوست جب کبھی حیات مسیح علیہ السلام کے مسئلہ پر ختم نبوت کے مسئلہ پر گفتگو کریں گفتگو کرتے ہوئے انہیں نہ ترجمے کرنے کا اختیار دیا جائے نہ ہم ترجمے کا اختیار لیتے ہیں اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ جب وہ کسی آیت کو پیش کریں جو وہ ترجمہ کریں گے میں اس سے اختلاف کروں گا میں ترجمہ کروں گا وہ اختلاف کریں گے تو آسان صورت یہ ہے کہ غلام احمد کا کے آنے پر جھگڑا ہوا اس سے پہلے امت کے جو حضرات ہیں ان پر تو کوئی جھگڑا نہیں اس لیے جس آیت کو میں پیش کروں میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی سن... اس کا ترجمہ اپنے بزرگوں کے ہاں دکھاؤں کہ فلاں صدی میں اس بزرگ نے یہ ترجمہ کیا فلاں صدی میں یہ فلاں صدی میں یہ فلاں صدی میں یہ میرا ترجمہ ان مج... ان پہلے محدثین والا مفسرین والا مجدین والا ہے تو سر آنکھوں پر یہ ترجمہ صحیح اور اگر میرا فریق مخالف بھی اس کا ترجمہ پہلی کتابوں میں وہ دکھا دے اور وہاں مل جائے تو ان کا بھی ترجمہ صحیح ہوگا میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنے چودہ سو سال میں غلام احمد قادیانی کے آنے سے پہلے ایک بھی قابل ذکر مفسر حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا قائل نہیں ایک بھی مفسر نے اس کا معنی جو ہے بعض حضرات نے اس کا معنی موت کے معنوں میں کیا لیکن اس لیے کہ یہ توفی کا لفظ موت کے معنوں میں بھی آتا ہے بعض نے اس کا ترجمہ نیند کے ساتھ کیا لیکن وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام پر اس وقت موت تاریخ کر دی گئی کچھ عرصے کے بعد زندہ کر کے آسمانوں پر اٹھا لیا گیا بعض حضرات کہتے ہیں کہ آسمانوں پر لے جانا تھا ان پر نیند تاریخ کر دی گئی کہ اوپر جانا ہے آپ کو باشک نہ ہو ان پر نیند تاریخ کی گئی نیند آنکھیں بند یہاں کی تھی کھولی جا کر آسمانوں پر انہوں نے یہ ترجمہ کیا یہ کوئی ترجمہ ہمارے مخالف نہیں ہم صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ جتنے محدث اور مفسر ہیں نتیجے کے اعتبار سے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر مانتے ہیں یا نہیں تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ سید مسیح علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا اور وہ اس وقت زندہ آسمانوں پر موجود ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ اس دنیا کے اندر تشریف لائیں گے کسی کے لفظ کو دیکھیں گے وہ کہہ دیں گے کہ دیکھو جی یہ ترجمے میں اختلاف ہو گیا بھائی یہ ترجمے میں اختلاف نہیں یہ تو مفسرین حضرات کی قبال دیانت ہے کہ ایک لفظ کے جتنے ترجمے ہو سکتے تھے انہوں نے سب ترجموں کو بیان کر کے ان کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی اس سے بڑھ کر قرآن مجید کی اور کیا خدمت ہو سکتی ہے جو سب سے زیادہ قابل قدر چیز تھی تم اسی کو بیکار روڑا ثابت کر رہے ہو کہ مفسرین نے یوں کیا میرے بھائی حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک محترمہ ہے جب وہ شام کے علاقے میں جایا کرتی تھی تو ایک پہاڑ کے اوپر بہت ہی یہ ابن ثاکر نے اس کو لکھا ہے وہاں پر جا کر نفل پڑھا کرتی تھی اور فرمایا کرتی تھی یہ وہ پہاڑ ہے جس پہاڑ سے مسیح علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا تھا میرے واجب الحترام بھائیو میں اسی کے ضمن میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایک لفظ یہ بھی کہا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم کہ اللہ کے ہاں مسیح علیہ السلام کی مثال آدم جیسی تھی آدم بھی بغیر باپ کے ماں باپ کے پیدا ہوئے مسیح بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے آدم علیہ السلام کی پسلی سے فقط عورت کو پیدا کیا گیا ادھر فقط عورت سے مسیح کو پیدا کیا گیا آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پر آئے یہ زمین سے آسمانوں پر جا رہے ہیں قرآن نے اس کو بیان کر کے کہا کہ ان مسئلہ عیسائی کا مسئلہ آدم اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید کے اندر روح اللہ بھی کہا گیا ہے روح منہو بھی کہا گیا ہے اور روح کا تو مرکز ہی اوپر ہوا کرتا ہے اگر مسیح آسمان پر گئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے قرآن مجید نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ الہ الہ یا سعد الطیب کہ اللہ کی طرف نیک کلمات اٹھائے جاتے ہیں بھلے لوگوں اگر آپ کے میرے نیک کلمات اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اللہ نے اپنے کلمے کو اپنی طرف اٹھا لیا تو اس کے اندر کیا اشکال ہے قرآن مجید کی یہ آیات کریمہ اور ایک آیت میں کہا گیا سیدنا مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق میرے ماں باپ روح و جسم قرآن قربان و علم السا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام جو ہے وہ اپنا قیامت کی نشانی ہے حضرت سید ابن عباس حضرت قطع جیسے مفسرین حضرات مفسرین صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سید عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کا نزول ہے جس وقت وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کی حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات زیر بحث نہیں تھی ان کا جو ہے وہ آسمانوں پر جانا رفا زیر بحث تھا رفا کو قرآن نے سرحد کے ساتھ بیان کیا اب اگر آسمانوں پر اٹھائے گئے تو اس کے لیے نزول کی ضرورت تھی اس لیے کہ نزول یہ فرا ہے رفا کی جب قرآن نے ایک کو نس کتی کے ساتھ بیان کیا دوسرے کو اشارت النس کے ساتھ بیان کیا اب آپ ہم آتے ہیں حدیث شریف کی طرف میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا سید انور شاہ کشمیری ان کے حکم پر مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے کتاب مرتب کی اس کا نام ہے اتسری بما تواتر فی نزول المسیح اس میں ایک سو بارہ صحیح احادیث مبارکہ ہیں جو حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے رفع نزول اور ان کے حیات سے متعلق ہیں کنز مال میں ایک روایت ہے حضرت ابن عباس سے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ولہ جن اخی عیس ابن و مریما من سما کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ عیسیٰ کے اے ابن عباس اللہ کی قسم میرا بھائی عیسیٰ بیٹا مریم کا آسمانوں سے نازل ہوگا اس میں نام کی بھی سراہت ہے والدہ کے نام کا بھی تذکرہ ہے اور آپ حضرات حیران ہوں گے ابو دعود شریف کے اندر روایت ہے جس میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لم یقن بینی و بین نبی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے ان کے بعد میں ہوں ان نازل وہی عیسیٰ علیہ السلام وسلام نازل ہوں گے ان کی جگہ کوئی قادیان میں مغل بچہ کھڑا ہو کر کہے کہ ان کی جگہ میں ہوں نزول سے مراد پیدائش ہے آسمانوں کا تذکرہ کیا آسمانوں پر جانے کے تذکرے قرآن نے کیے واپس آنے کے تذکرے محمد عربی نے کیے قرآن نے بھی اس پر کہا تو حضور قسمے اٹھا کر فرماتے ہیں ان نازل وہی عیسیٰ تم پہ تم میں نازل ہوگا یہ ابو دود شریف کی روایت ہے کوئی اور عیسیٰ نہیں کوئی مثالی عیسیٰ نہیں کوئی ان کے ان کی خوبو پر آنے والا نہیں ان جیسا اور کوئی نہیں فرمایا ان نہ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں ایک سو اسی علامتیں ہیں حدیث شریف میں حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی حضور نے فرمایا وہ عیسیٰ جن کا جن کا لقب مسیح جن کا نام عیسیٰ جو اب مسیح جو ابن مریم آسمانوں سے آئیں گے جب آئیں گے تو انہوں نے دو زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی جب آئیں گے تو ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جب آئیں گے تو واضح یدہ ہے اللہ آج نے المالا کین دو فرشتوں کے پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر آئیں گے کہاں پر آئیں گے شام میں اب میں یہاں پر ایک بات اور آپ دمش میں آئیں گے میں یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کو ستانے کے در پائے ہو جائے ستانے کے در پائے ہو جائے اللہ رب العزت اپنے نبی کو وہاں سے کرائے ہجرت تو ہجرت کرانے کے بعد دو سنت اللہ ہے اللہ کے دو طریقے ہیں تیسرا کوئی طریقہ نہیں یا تو نبی کے ہجرت کے بعد وہ قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے یا نبی فاتح بن کر اسی قوم میں واپس آتا ہے تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہم دیکھتے ہیں سیدنا سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ حضرت سیدنا نوح کے بعد قوم کو غرق کر دیا گیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام جو ہیں ان کو جب اٹھایا گیا ہم دیکھتے ہیں کہ محمد عربی نے ہجرت کی تو پھر ایک وقت آیا کہ حضور ان کی طرف فاتح بن کر آئے ایک نبی کی ہم نے مثال پیش کی سبق کی کہ جو گئے تو بعد میں قوم غرق کر دی گئی ایک نبی کی مثال پیش کی کہ وہ گئے تو قوم غرق نہیں ہوئی نبی فاتح بن کر اسی قوم میں آئے عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا گیا ان کی ہجرت ہوئی آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آیا بعد میں قوم غرق ہوئی اگر غرق ہوئی تو مسیح نے نہیں آنا اگر قوم غرق نہیں ہوئی تو پھر مسیح علیہ السلام اسی قوم میں فاتح بن کر دوبارہ آئیں گے یہ سنت اللہ کا تقاضا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے کو محمد عربی بھی انہی الفاظ کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یقون و حق عدلا کہ جس وقت وہ آئیں گے حاکم بن کر آئیں گے پہلے لوگ نے ان کو مجبور کیا تھا اب حاکم بن کر آئیں گے عادل بن کر آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں اپنا جھنڈا ہوگا اور وہ حضرت وہ جھنڈا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مدین کا ہوگا تو تصیر الملال اللہ اس وقت تمام ملتیں ایک فتصیر الملا الک اللہ ملت الواحدہ ایک ملت بن جائیں گی اللہ وحی علیہ السلام اور یہ دین اسلام ہوگا تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ہی تشریف لائیں گے اور ان کے آنے پر تمام ادیان باطلہ بٹیں گے پورے دین پوری دنیا کے اندر دین اسلام کی شاہی ہوگی میرے بھائی میں عادت نہیں مزاج نہیں چیلنج کرنے کا یا دعوی کرنے کا لیکن کہیں پر یہ ناگزیر ہو جاتا ہے میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے کہ بخاری شریف سے لے کر بل... سے لے کر مشکا شریف تک جتنی ہماری حدیث کی کتابیں ہیں جس کسی حدیث کی کتاب کو اٹھائیں گے اس میں عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کے حیات کا باب ملے گا نزول عیسیٰ ابن مریم کا آپ حضرات کو باب ملے گا اس میں عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام سیدنا مہدی کا آپ حضرات کو تذکرہ ملے گا اور کسی بھی حدیث کی کتاب میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں وفات ابن مریم کا قیامت کی صبح تک کوئی شخص باب نہیں دکھا سکتا نزول کے بعد تو ہیں مسیح کے آنے کے تذکرے تو ہیں حضور بھی فرماتے ہیں محدثین بھی کہتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر ابواب بھی قائم کیے کسی کے اندر وفات مسیح کا کوئی باب نہیں ہے یہ سو قرآن بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے حدیث بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے اور خود غلام احمد قادیانی کو دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہے صاحب بہادر نے سب سے پہلی کتاب لکھی اس کا نام براہین احمدیہ ہے اس میں دو جگہ پر اس نے قرآن کی آیتیں بیان کر کے کہا دین بلخا یوزر الحق کلے یہ ابراہیم احمدیہ میں اس آیت کو لکھ کے مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ یہ آیت جسمانی طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں پیشین گئی ہے جب وہ دوبارہ اس جلالت شان کے ساتھ دنیا دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے میرے بھائی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر غلام احمد قادیانی بھی کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہیں اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ اور یہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا تھا تیرہ صدیوں کے مجددین کا بھی اتفاق قادیانیوں کے نزدیک غلام احمد اس صدی کا مجدد تو اس کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ حضرت سید عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام قرآن کی روح سے آسمانوں پر آئیں گی لیکن ہوا کیا غلام محمد قادیانی کا بیٹا اس کا نام ہے بشیر الدین محمود اس نے سیرت مسیح مود نامی ایک کتاب میں اس نے کہا کہ فلاں سن میں یہ انقلاب آیا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو الہام کے ذریعے اللہ نے کہا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ تم یہ سیرت مسیح مود اس کتاب کا نام ہے بشیر الدین محمود اس کا لکھنے والا ہے سیرت المہدی وہ علیحدہ ہے یہ سیرت مسیح مہود ہے کہ الہام کے ذریعے آپ کو بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے اور تو ان کی جگہ مسیح ہے میں نے قادیانیوں سے کہا کہ قرآن سے کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں الہام سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے قادیانی دوستو آپ ہی مل کر فیصلہ کر دیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے یا غلام محمد کا الہام سچا ہے اور اگر غلام اس لیے کہ دونوں باتیں سچی ثابت نہیں ہو سکتی قرآن کہتا ہے قرآن کی روح سے خود غلام احمد کا دیا نہیں کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے پھر الہام کی بنیاد پر کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو الہام سچا ہے یا قرآن سچا ہے غلام احمد کی ان دونوں باتوں میں سے کون سی سچی ہے اور اگر وہ کہیں کہ قرآن اپنا الہام سچا ہے تو پھر ہم قادیان سے درخواست کریں گے کہ دنیا میں اس شخص سے بڑھ کر کون بڑا ظالم اور کافر ہو سکتا ہے جو اپنے الہام کی بنیاد پر قرآن کو منسوخ کرے قرآن کے احکامات کو منسوخ کرے اور میرے واجب الحترام بھائیو اسی کے ضمن میں ہی میں درخواست کرتا ہوں کہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی حیات کا مسئلہ رسمی طور پر لکھ دیا تھا میں کہتا ہوں اسی عبارت میں مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے میرے اوپر ظاہر کیا گیا ہے کہ میں مسیح علیہ السلاۃ وسلام کے فروتنی اور آجزی میں میں ان کی مثال ہوں یہ جو لفظ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر ظاہر کیا گیا یہ اس کے اوپر ظاہر کس نے کیا تھا ایک تو الہام وہ کہتا ہے الہام ہوا مجھے تو ظاہر ہے کہ الہام خدا کی طرف سے ہوا ہوگا دوسرا یہ ہے کہ میرے اوپر ظاہر کیا گیا تو ظاہر کس نے کیا اگر کیا تھا خدا نے تو پھر یہ عقیدہ رسمی نہ رہا خدائی عقیدہ ہو گیا میرے بھائی اس خدائی عقیدے کی بنیاد پر قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے الہام کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے کہ سید عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام جنا ہے آسمانوں پر ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے غلام احمد قادیانی کی خیر سے خیر سے ساری زندگی بنتی ہے کوئی اڑسٹھ سال وہ ایک مستقل موضوع ہے اس کو ہم بعد میں لیں گے باون سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا غلام احمد قادیانی یعنی زندہ رہا ہے آخری اس کے دس بارہ چودہ سال جو ہیں وہ سید عیسیٰ علیہ وسلام کی اس نے حیات کا انکار کیا ہم کہتے ہیں کہ باون سالہ اس کا عقیدہ صحیح تھا وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے چودہ سال صحیح تھے اور پھر قادیانی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا عقیدہ شرک ہے اگر شرک ہے تو غلام احمد قادیانی باون سال تک کے عقیدے پر رہا کیا وہ مشرق تھا تو کیا مشرق ابھی ہو سکتا ہے اللہ کی شان ہم کہتے ہیں باون سال صحیح تھا بارہ سال غلط تھا قادیانی کہتے ہیں نہیں جی باون سال غلط تھا بارہ سال صحیح تھا ہم غلام احمد قادیانی کو زیادہ نمبر دینا چاہتے ہیں اور قادیانی کی کرم فرمائی کہ وہ اسے کم نمبر دے رہے ہیں اور پھر غلام احمد قادیانی کی کرم فرمائی کو دیکھیے کہ یہ شریف آدمی قرآن کے حوالے سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام زندہ حدیث کے حوالے سے کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلاط وسلام زندہ میں نے قرآن و حدیث کے حوالے بھی آپ حضرات کو لکھوائے آپ کی خدمت میں کیا اور جب پھر ترنگ میں آیا تو یہ کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کے حیات کا عقیدہ مشرقانہ عقیدہ ہے گویا کہ کرن اول سے لے کر غلام احمد تک جتنے مجدین آئے جتنے مفسرین آئے جتنے محدثین حضرات آئے دور تو چھوڑے ان سب کو غلام محمد کا نے مشرق کہہ دیا اور محمد عربی جن کی روایت بخاری کے اندر ہے ولزیب نفسیب یدہی کہ خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور فرماتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا حضور قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں اور غلام احمد قادیانی کہتا ہے اپنی کتاب حمامت البشرا میں ول قسم و ید اللہ ظاہر کہ قسم ہمیشہ اپنے ظاہر پر مبنی ہوا کرتی ہے حضور قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا اور قسم جب ظاہر پر ہوا کرتی ہے تو اس کا اور کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا اور روایت وہ جسے امام بخاری لائے ہیں جو امیر المومنین فی الحدیث ہے یہاں پر بے جا نہ ہوگی یہ بات کہ اگر میں اس شکوا کا بھی آپ سے تذکرہ کر دوں کہ غلام احمد قادیانی کے کو دیکھیں حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم عیسا بیٹا مریم کا زندہ ہے غلام محمد قادیانی نے اس کے مقابلے میں کہا کہ حق کی قسم مر گیا ابن مریم ایک ہی شخص ہے ان کے متعلق دو آدمیوں کے قول ہیں کہتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ زندہ ہے اور یہ قسم اٹھانے والے حضور ہیں محمد عربی اسی شخصیت کے متعلق دوسرا ایک شخص کہتا ہے کہ خدا کی قسم یہ مر گئے یہ قسم اٹھانے والا ہے غلام محمد قادیانی اب قادیانیوں کے مقدر کو دیکھو وہ کہتے ہیں حضور کی قسم غلط تھی غلام محمد کی قسم ٹھیک ہے کہ واقعی مسیح مر گیا ہے میرے خیال میں میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں ایک ہی شخصیت ہے جن کے متعلق کہا جا رہا ہے ولدی نفسی بدی لو شکنہ فی کو مبن و مریم اسی شخصیت کے متعلق غلام احمد کاجانی کہتا ہے کہ حق کی قسم مر گیا ابن مریم اب دو آدمیوں کی ایک آدمی کے متعلق دو متضاد باتیں ہیں دونوں سچی نہیں ہو سکتی ایک سچی ہوگی ایک جھوٹی قادیانی کے مقدر کو دیکھو وہ کہتے ہیں محمد عربی نے جھوٹ بولا تھا غلام محمد قادیانی نے سچ کہا ہے اب اس سے میں اور آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ابتدا میں میں نے کہا تھا کہ محمد عربی کا مقام یہ ہے کہ بین اللہ بھی ہم کہ جس بات میں اختلاف ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آ کر فیصلہ کریں میں دیکھتا ہوں کے نجران کے نصارہ چلے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے حضرت سید عیسیٰ علیہ السلام کے مسئلہ پر باقاعدہ مناظرہ ہوا حضور علیہ السلام کا اور اس کے نصارہ کے نجران کا نجران کے نصارہ کا گفتگو ہوئی انہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام خدا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے سے پہلے تم مجھے ذرا یہ تو بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھانا کھایا کرتے تھے انہوں نے جی کھایا کھایا کرتے تھے فرمایا پانی پیا کرتے تھے انہوں نے کہا جی پیا کرتے تھے فرمایا جو کھانے پینے کا محتاج ہو وہ خدا ہو سکتا ہے انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام خدا بند کریم کے بیٹے حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتا ہے اس بات کا کہ بیٹا باپ کے مشابے ہوتا ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ مسیح کی شکل خدا بند کریم کی شکل مسیح جیسی ہے انہوں نے وہ اس پر چپ ہوئے حضور علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے لیے آخری بات کہی السطم علیہ الفنا یہ ساری حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ پاک پروردگار عالم وہ زندہ ہیں ان پر موت واقع نہیں ہوگی رہے عیسا علیہ السلام سیاتی علیہ الفنا ان پر فنا آئے گی یہ موقع تھا اختلاف وہ مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ موقع تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہوتے تو حضور کی دلیل تو اور پکی ہوتی کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ رہے گا تم اس مسیح کو رب مناتے ہو جو فوت ہو گیا حضور نے یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سیاتی علیہ الفنا کہ رب رب پر موت نہیں آئے گی مسیح پر تو موت آنی ہے اس لفظ نے بھی بتا دیا اور یہ موقع تھا آج اختلاف کے رفع کرنے کا مناظرے کے لیے آئے ہوئے ہیں اس موقع پر محمد عربی کا یہ فرمانا کہ ان پر مفات آئے گی آئی نہیں قد اطال نہیں سیاتی علیہ الفنا فرمایا سو یہ دلیل ہے سری اور صحیح اس بات کی کہ علیہ السلاۃ وسلام ابھی زندہ ہیں میں نے دو تین باتیں حدیث کے تین چار آئے کے حوالوں سے تین چار احادیث کے حوالے سے میں نے یہ مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا میں ہم نے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ابواب دکھائے احادیث میں قیامت کی صبح تک کوئی قادیانی کرم فرما عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی وفات کا باب کسی حدیث کی کتاب میں نہیں دکھا سکتا ہم نے سیاتی کے الفاظ دکھائے یہ قیامت کی صبح تک کسی حدیث کی کتاب سے قد اطالح البلا کے الفاظ نہیں دکھا سکتے اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم نے آسمان کا لفظ دکھایا ان محول جنزلوں کے وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے یہ اس کے خلاف کے اندر نہیں دکھا سکتے اور حضور علیہ السلام نے سراہد کے ساتھ فرمایا یہ تفصیلات ہیں اب اس کو چھوڑ کر ایک اور مسئلے کی طرف چلتے ہیں ایک دو منٹ میں نہیں پتا مجھے کہ آپ حضرات کا وقت کیا ہوا چاہتا ہے دو تین منٹ میں ایک بات اور چھوٹی سی ارکی دیتا ہوں وہ یہ کہ ایک قادیانی میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے آیا میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے وہ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا میں نے کہا اشکال ہوا تمہیں حیات پر مانا تم نے قادیانیت کو اس کا آپس میں جوڑ کیا ہے انہوں نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام زندہ تو قادیانی جٹھے عیسا علیہ السلام فوت ہو گئے تو کاجو سچے میں نے کہا بھائی کیوں دھوکھا دے رہے ہو مجھ مسکین کو اس لیے کہ سب سے پہلے یہود ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ انا قتل نل بسی ہے مریم رسول اللہ اگر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے کسی اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے اور مذہب اختیار کرنا تھا تو تمہیں یہودی بننا چاہیے تھا اس لیے کہ سب سے پہلے یہودیوں نے کہا تھا انا قتل مسیح سب نہ عما اور اگر تم نے وفات مسیح کی بنیاد پر کسی مسئلے کسی عقیدے کو بدلنا تھا تو تمہیں پھر پرویزی بننا چاہیے تھا تمہیں پھر سر سید کا نیچری بننا چاہیے تھا کہ سر سید نے بھی اس کا اعلان کیا کہ عیسیٰ اور غلام احمد سے پہلے اعلان کیا کہ علیہ السلام فوت ہو گئے نیچریوں نے بھی یہی کہا پرویزیوں نے بھی یہی کہا تمہیں پرویزی بننا چاہیے تھا تمہیں وہ بننا چاہیے تھا تم پرویزی بھی نہیں بنے تم نیچری بھی نہیں بنے تم یہودی بھی نہیں بنے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وفات مسیح کی وجہ سے تمہیں کوئی غلطی نہیں لگی اصل غلطی تمہیں قادیانیت کی وجہ سے لگی ہے تو غلام احمد قادیانی کے کفر پر پہلے بحث ہونی چاہیے ایک دفعہ ایک مناظرہ ہوا اس مناظرے میں قادیانیوں نے شرائط مناظرہ میں لکھ لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث ہوگی اب ہم جا کر بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کی حیات پر بحث کرنے کے لیے تو میں نے غلام احمد کی بحث شروع کر دی مجھے میرا مناظر کہنے لگا جو مدد مقابل تھا اس نے کہا مول صاحب آپ نے کمال کی یہاں تو ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کی بحث آپ غلام احمد کا کی بحث کو لیتے ہیں میں نے کہا ایک ہے ہمارا عیسیٰ اس کی حیات پر بھی ان کی زندگی پر بھی واپسی پر بھی بہت ساری بحث ہو چکی ہے ہم بھی کر چکے یہودی بھی کر چکے مسیحی بھی کر چکے تینوں آسمانی مذاہب کر چکے ان پر بہت بحث ہو چکی ایک ہے تمہارا مسیح وہ ہے غلام احمد کا دیانی تو اس پر بحث کرتے ہیں یہ حیات مسیح پر بحث ہونی ہے تو آج مسیح سے مراد غلام احمد ہے اور اس پر اس نے کہا جی مسیح سے مراد غلام احمد کیسے اس نے کہا عبارت میں آئے حیات مسیح تو مسیح سے مراد غلام احمد کیسے میں نے کہا یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلام احمد مسیح مہود کیسے یہی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ غلام احمد مسیح مہود کیسے جو میں آپ سے مجھے آپ سے سوال کرنا چاہیے تھا وہ آپ کر رہے ہیں وہ کہنے لگا مول صاحب میں چکرا گیا اچھا ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ میری گفتگو ہی چنگا بنگیال کی میرے خیال میں اس دفعہ وہ شاید چھپ بھی جائے کوئی پچیس تیس جو ہے وہ اپنا صفات کی بحث ہے وہ ہمارا ایک رسالہ نکلتا ہے لولاک میرے خیال میں انہوں نے جولائی کے پرچے میں اس کو شائع کرنا تھا بالکل اپ ٹو ڈیٹ تھی وہاں پر حضرت سید نا بہدی سے متعلق بحث شروع ہو گئی غلام احمد قادیانی بجک وقت کہتا ہے میں مسلمانوں کے لیے مسیح مسلمانوں کے لیے مسیح مسلمانوں معافی چاہتا ہوں مسلمانوں کے لیے اور مسیح حضرات کے لیے میں مسیح ہوں ہندوؤں کے لیے میں کرشن ہوں اور سکھوں کے لیے میں ردر گوپال ہوں یہ ردر گوپال کرشن مسیح محمد عربی یہ تینوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں ایک آدمی بجک وقت تین کیسے دنیا کے اندر کوئی ایک مثال بتائی جائے کہ بیک وقت ایک آدمی حبیب الرحمان بھی ہے محمد اختر بھی ہے مجھے بتایا جائے کائنات میں کوئی اس کی ایک مثال اور ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے نام اس کا غلام احمد ہے باپ کا نام غلام مرتضی ہے ماں کا نام چراغ بی بی ہے قوم اس کی مغل ہے رہتا قادیان کے اندر ہے کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے مسیح مان لو بھائی کیسے کہتے ہیں اس میں کیسے جی وہ کہتے ذلی طور پر میں ایسے ہو گیا اب کوئی آدمی یہاں پر کھڑے ہو کر سربراہ مملکت ہونے کا دعویٰ کر دے کوئی پوچھے تم کیسے وہ کہے ذلی طور پر میں ملکہ ہو گیا کوئی دنیا کا قانون اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے اگر ذلی طور پر یوں ہو گیا کہ یوں کر کے اس سے مراد ایسے ہے اللہ کی اللہ کی حکمتوں کے قربان ہمارے معنی والے نے ضابطہ ہی یہ بنایا ہے کہ لا استعارت فی العالم کہ ناموں کے اندر کوئی استخارہ نہیں چلا کرتا جب حبیب الرحمان کہیں گے اس سے مراد حبیب الرحمان ہوگا اس سے مراد فضل الرحمان بھی نہیں ہو سکتے لا استعارہ فی علام لیکن غلام محمد قادیانی کو دیکھو کہ غلام احمد کا مانا عیسا بغیر باپ کے پیدا ہوئے چھ فٹ کا باپ تھا والدہ کا نام مریم اس سے مراد غلام اپنا اس سے مراد جو ہے وہ اپنا چراغ بھی شام سے مراد ہندوستان قادیان بیت المقدس سے قادیان ہر ایک بات کا ہر ایک بات کے ظاہر کو برقرار رکھا اور اس کے مفہوم کو متعین مفہوم کو جو چودہ سو سال سے امت میں چلا رہا تھا اس کو مفہوم کو اور اس کی مراد کو بدلتا گیا شریعت کی زبان میں اس کو زندہ کا کہتے ہیں اور میرے بھائی میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی حیات طیبہ کا مسئلہ یہ اتنا واضح ترین مسئلہ ہے کہ کوئی محدث مفسر ایسا نہیں گزرا جس نے اس کو نقل نہ کیا ہو اور ہمارے علامہ روح المانی نے تو کمال کر دی کہتے ہیں ما الملاحدہ والفلاسفہ کہ صرف ملحد اور زندیق لوگوں نے آج تک کسی نے حضرت سید علیہ صلاحت وسلام کے حیات کا ان کے حیات کے مسئلے کیا انہوں نے انکار نہیں کیا یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے قرآن کی نس قطی کے ساتھ ثابت ہے اجماع امت کے ثابت ہے اور جو آدمی اس کا انکار کرتا ہے وہ یکسر قرآن اور سنت سے روح گردانی کا مرتکب ہوتا ہے حیات عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں آج کی مجلس میں مجھے اتنی باتیں کہنی تھی بعض قادیانی دوست کہہ دیتے ہیں کہ وہ اوپر جاتے ہیں تو کھاتے کیا ہوں گے دیکھیں مہمان خدا کا فکر ان کو پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پر کھاتے کیا ہیں انہیں نہیں پتا کہ بخاری کے اندر روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وشال کے روزے رکھے صحابہ نے بھی وشال کے روزے رکھے صحابہ نے دوسرے دن نڈال ہو گئے صحابہ حضور نے فرمایا کیا انہوں نے کہا آقا آپ نے بھی وصال کے روزے رکھے ہم نے بھی وصال کے روزے رکھے حضور نے جواب میں فرمایا ایوکم ربی و یسکینی میرا رب تو مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی قبلہ روزہ بھی ہے حضور کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا سو یہ دلیل ہے بخاری کی روایت ہے یہ سو دلیل ہے اس بات کی کہ اس غذا کے علاوہ اور غذا بھی ہے اور وہ غذا پھر آسمانوں کا ماحول اور پھر روح اللہ ان کے متعلق تو ماحول ہی دوسرا ہے اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میرے ماں باپ قربان امت کے ان افراد کے جنہوں نے اس مسئلے کو منقع کیا دیکھیں دو حیثیتیں ہیں سیدنا مسیح کی والدہ کے اعتبار سے والدہ کے اعتبار سے ان کی والدہ میں مریم ہیں ان میں بشری صفات ہے ادھر سیدنا جبریل امین نے اللہ کے حکم سے ان کے دامن میں پھوک ماری تھی اس اعتبار سے دیکھے تو ان کے اندر مالا کتی ہے جب تک زمین پہ تھے زمین کے کھانے کھاتے تھے بشری صفات کا ظہور ہو رہا تھا اب آسمانوں پر ہیں تو مالاپوتی صفات کا ظہور ہو رہا ہے اس لیے اس لیے اللہ پاک پروردگار عالم نے انہیں روح منہوں کا خطاب دیا ان کا تو مرکز عیسیٰ علیہ السلام ساری ساری زندگی اس دنیا میں رہتے آسمانوں پر نہ جاتے تو وجہ اعتراض تھی کہ تھے وہاں کے صفات وہاں کی وہاں پر گئے کیوں نہیں ان کا رہا اوپر جانا یہ تو کوئی وجہ اشکال ہی نہیں یہ تو عین منشا ہے تقاضا ہے کہ ان کو اپنے اصلی مرکز کی طرف ضرور جانا چاہیے تھا میں قرآن کو دیکھتا ہوں تو یہی پکارتا ہے قرآن کے ترجمان محمد عربی کو دیکھتا ہوں قسمیں اٹھا اٹھا کے ایک سو بارہ احادیث مبارکہ میں اعلان فرما رہے ہیں پوری امت اس مسئلے کے اوپر جمع ہے اور قادیانی دوست کبھی کبھی بے پر کی اڑایا کرتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زیر زمین تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان افضل ہوئی نہیں معلوم ان کا کو کہ یہ تمہارا اعتراض نہیں یہ تو بہت پرانا اعتراض ہے جو پادری فنڈر نے ہمارے جو ہے ہندوستان کے شاہد محدث دہلوی پر یہ اعتراض کیا گیا تھا کہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو چیز اوپر ہو اس کی شان زیادہ ہوا کرتی ہے فرشتے سارے آسمانوں میں ہیں انبیاء علیہ السلام سارے زمینوں پر تھے کوئی فرشتہ کسی نبی سے افضل نہیں ہے میرے واجب الحترام بھائیوں آپ حضرات یہاں پر بیٹھے ہیں چھت آپ کے اوپر ہے یہ چھت آپ سے افضل نہیں ہے ماں لیٹی ہے بیٹا چھاتی پہ لیٹا ہے بیٹا ماں سے افضل نہیں ہو گیا ہم دیکھتے ہیں ہجرت کی رات صدیق اکبر نے محمد عربی صدیق اکبر کے کندھے پہ ہیں فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی اور محمد عربی کے کندھے پہ ہیں علی محمد عربی کے کندھے پر ہوں تو اوپر ہے تو علی کی شان افضل نہیں شان والا شان والا ہوتا ہے وہ روزہ طیبہ میں ہو یا آسمانوں پر ہو میرے بھائی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں یہ جتنے اس قسم کے اسکالات ہیں کوئی ایک علمی سوال ان کے پاس نہیں ان سب کو شبہات کہا جاتا ہے اور شبہ دنیا میں سب سے مشکل کام کسی شبہ کا اضالہ کرنا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں یہ یہ ایک جگ پانی کا پڑا ہے میں نے اٹھایا گلاس لیا پانی ڈالنے لگا مجھے کسی نے کہا صاحب پانی نہ ڈالے یہ رات کھڑکی کھلی تھی یہ جگ یہاں پر پڑا تھا چوہے نے اس میں منہ مار دیا اب میں مجھے شبہ ڈال گیا ڈال دیا گیا ہے دوسرا آدمی ہزار کہے کہ جی مر صاحب کھڑکی بند تھی آپ سے مزاق کر رہے ہیں وہ کہے جی مر صاحب یہاں سے نہیں وہ دیکھو وہاں سے آ گیا ہوگا اب اس نے شبہ ڈال دیا تم سارے میرے شبوں کو نکالنا چاہو میری طبیعت اس پانی کے پینے پر آمادہ نہیں ہوگی قادیانیوں کا کام اعتراض کرنا نہیں قادیانیوں کا کام شبہ ڈالنا ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام شبہ کو دور کرنا ہوتا ہے ایک آدمی کے دماغ کے اندر وہم ڈال دیا جائے وہم کا تو کہنا کے اندر علاج ہی کوئی نہیں میرے بھائی قرآن کی روح سے دیکھیں حدیث کی روح سے دیکھیں اجماع امت کی روح سے دیکھیں چودہ سو سالہ امت کے تامل کے نقطۂ نظر سے دیکھیں آپ حضرات کا مسئلہ حق ہے قادیانیوں کے پاس ایک بھی ان کے پاس دلیل نہیں جب وہ قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ کریں گے ترجمہ غلط کریں گے میں نے کہا کہ اس کو پرانے پرانے محدثین مفسرین کے ترجمے پر لے جاؤ نت کا بند ہو جائے گا اپنی تائید میں قرآن کی کسی آیت کے ترجمے میں کسی ایک مفسر کو وہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر بہت ساری باتیں بغیر کسی رب کی عرض کر دی اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی معروضات کو قبول فرمائے اسی پر اتفاق کرتے ہیں سیدنا مہدی سے متعلق بھی ایک بحث ہے وہ دو چار منٹ کی اسے اگلی مجلس میں لے لیں گے اور پھر اس کو آگے چلائیں گے اسی پر اکتفا کرتا ہوں اقول لہٰذا سفر اللہ علیہ